ومن يطع الله الله الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر محدثاتها وكل وكل وكل في النار بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو الله عز وجل فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنسات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا, أحدا منهم فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر مسالها حسن اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ معزز و مکرم ساتھیوں خطبے کا مقصد ہے لوگوں کی صلاح کرنا انہیں توحید اور سنت کی طرف دعوت دینا اور جو خامیاں گمراہیاں غلطیاں ہیں ان پر ٹوکنا اور ان پر تنبیہ کرنا یہ اصل خطبے کا مقصد ہے کہ انسان جو جس علاقے میں رہتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کے درمیان جو خامیاں ہوں سنت کی خلاف ورزیاں ہوں ان تمام چیزوں پر ان کی تنبیہ کرنا اور ان کی اصلاح کرنا یہ خطبے کا مقصد ہوا کرتا ہے آج کے اس خطبے میں نماز سے متعلق چند باتوں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ اور اس پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ بات ہو رہی ہے لیکن بار بار کہنے کے باوجود بھی ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی حالانکہ بار بار اس مسئلے کی طرف لوگوں کو یا ان مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جاتی ہے بہرحال ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا لوگوں کو بلانا لوگوں کی صلاح کرنا اب آدمی اپنی اصلاح کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان جواب دہ ہوگا ہمارا کام یہ ہے کہ ممبر رسول سے ہم صحیح باتیں توحید کی سنت کی لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جو گناہ ہیں یا اس طریقے سے جو سنت کی خلاف ورزیاں ہیں اور جو گمراہیاں ہیں ان تمام چیزوں پر تنبیہ کرنا لوگوں کو نصیحت کرنا یہ خطیب کا فرض ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اب آدمی اپنی اصلاح کرے نہ کرے یہ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی بات پرس ہوگی بہرحال چند مسائل پر آج کے ذمے میں میں آپ لوگوں کے سامنے کو کرنا چاہوں گا کیونکہ جو اس کیمپ کے ذمہ دار ہیں انہوں نے باقاعدہ مجھ سے کہا کہ چونکہ ہاں مستقل لوگ نہیں رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں یہ کیمپ ہے کمپنی نہیں ہے اور کرائے پر یہ کیمپ دیا جاتا ہے آج آج کمپنی کے لوگ ہیں کل دوسری کمپنی کے لوگ آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بار بار محسوس کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اس پر نصیحت کرتے رہیں وقتاً فوقتاً کو بتاتے رہیں تو انہیں میں سے انہوں نے جن باتوں کی طرف مجھے توجہ دلائی ہے اور اس سے پہلے بھی میں گفتگو کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے اندر جماعت قائم رہتی ہے لوگ جماعت میں شامل ہونے کے بجائے الگ سے آ کر کے سنت پڑھتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جماعت قائم ہو چکی ہے امام نماز پڑھا رہا ہے تلاوت بھی ہو رہی بلند آواز سے جماعت میں نماز جماعت میں لوگ ہیں بھی مسلمان بھائی لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جو بعد میں آتا ہے وہ سب میں اور جماعت میں شامل ہونے کے بجائے کسی ستون کو سامنے رکھ کر کے الگ سے نماز پڑھنا درکا سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے کتنی عجیب بات ہے میرے بھائی فرد نماز کی جماعت قائم ہے اور آپ فرد نماز میں شامل نہ ہوں الگ سے آپ سنت پڑھیں یہ کتنا انہیں یعنی کتنی خلاف عقل بھی بات ہے اور یہ حدیث کے بھی خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کیا فرماتے ہیں ادا حکیمت صلاح فلاں صلاح المکتوبہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے جماعت کے فرض ہے نماز فرض کا درجہ اونچا ہے اور سنت کا درجہ جو ہے نیچا ہے اس سے فرض نماز ہے جماعت ہو رہی ہے اور اب اس میں شامل ہونے کے بجائے الگ سے آپ سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے میرے بھائی اللہ کے سنت کی شدید خلاف وردہ فرمت اللہ صلاح تھا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو جماعت میں مسجد میں آنے کے بعد اور جماعت قائم ہو الگ سے کوئی نماز پڑھے اور مسجد میں جماعت میں شامل نہ ہو آپ نے کہا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے سوائے فرد نماز کے علاوہ جماعت کی جس نماز کے لیے جماعت قائم ہے اور آ کر کے آدمی الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے ایسا کرنا میرے بھائی غلط ہے یہ نبی کی سنت سری سنت کے خلاف ہے یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ نبی کی حکم کی سری خلاف پڑتی ہے آپ نے ایک دم منع کیا کہ لا سلا تھا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے جو فرد نماز قائم ہو جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اگر نماز کسی نے پہلے شروع کر دیا بعد میں جماعت قائم ہوئی تو اگر وہ مان لیجئے رکوع کے بعد کسی حالت میں ہے تو وہ اپنی نماز پوری کر سکتا ہے اور جماعت میں شامل ہو جائے لیکن اگر وہ مان لیجئے ابھی اس نے جماعت نماز پڑھنا شروع کر دیا جماعت قائم ہو گئی یا یہ کہ دوسری رکعت کے اندر ہے وہ ابھی قیام میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی سنت کو توڑ دے نماز کے اندر شامل ہو جائے اور سنت توڑنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے آدمی جماعت میں شامل ہو جائے اور پھر بعد میں جا کر کے سنت کو پڑھ لے لیکن جماعت قائم ہو جانے کے بعد الگ سے سنت پڑھنا یہ منع ہے شریعت کے اندر ہمارے لیے منع فرمایا آپ جو فجر کی سنت ہے آپ کے لیے دو راستہ ہے یا دو وقت ہے ایک وقت تو یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے فوری بعد اس کو پڑھ لیں ابو داود کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جن کا نام معرور بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بھی کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر دو رکعت پڑھنے لگے سلام پھرنے کے بعد ہمارے بھی نے پوچھا کہ بھائی فجر کی رکعت چار کیسے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دو رکعت نہیں پڑھی تھی سنت آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور بعض روایتوں کے درد آپ نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ایک تو وقت یہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس فجر کی نماز کے بعد وقت نہیں ہے ڈیوٹی پر چلے جائیں گے مشغول ہو جائیں گے اور سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا ان کو تو ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے فوری بعد اس کو پڑھ لیں کیونکہ بڑی عظیم سنت ہے جو سنن راتبہ ہیں ان سننے راتبہ میں سب سے افضل والی سنت یہی فجر کی دور کا سنت ہے اللہ کے سور صلی علیہ وسلم کہتی ہے کہ دنیا و معافیہ سے فجر کی دور کا سنت بہتر ہے دنیا اور دنیا کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ بہتر فجر کی دو رکھا جو ہے یہ سنت تو جو سننے رات سنت موقع ہے بارہ دن اور رات میں ان میں سب سے افضل سنت یہی ہے سب سے زیادہ اونچے درجے والی سنت فجر کی سنت ہے اس لیے آپ نے کبھی بھی فجر کی دو رکعت سنت آپ نے نہیں چھوڑی نہ گھر میں نہ سفر میں کبھی بھی آپ نے ہمیشہ اس کو پڑھا لہذا انسان اس کو پڑھنا چاہیے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے اور اس کے بعد ڈیوٹی پر چلا جائے اور اگر اس کے پاس وقت ہے چھٹی ہے مان لیجئے وہ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھے پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ دو وقت ہے اگر کوئی آدمی فجر کی دو رکا سنت فجر سے پہلے نہ پڑھ چکا ہو تو یہ اس کے لیے دو وقت ہے ایک وقت یہ ہے کہ فجر کی رقع نماز کے فوری بعد پڑھ لے اور دوسرا وقت یہ ہے کہ فجر کی یہ سورج نکلنے کی پندرہ بیس منٹ کے بعد پڑھے ہو یہ دو وقت اس کے لیے لیکن جماعت قائم ہونے کے بعد جماعت میں شامل نہ ہونا الگ سے سنت پڑھنا یہ میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے ہمارے نے اس سے منع فرمایا یا ایک بات کی اور تنبیہ کر دیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آتا ہے مسجد کے اندر اور جماعت چھوٹ جاتی ہے اس کی فجر کی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے اگر اس نے پہلے سے فجر نہیں پڑھی سنت مان لیجئے اور وہ مسجد کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سمجھ لیجیے یا کہ پہلے وہ دو رکا سنت پڑھے اس کے بعد جماعت یہ فرض نماز پڑھے ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں فجر کی نماز رہ گئی آتے فوراً جماعت قائم کر دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے پہلے آپ سنت پڑھیے اگر آپ کے پاس وقت ہے لیکن اگر ایسا کہ بھائی آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا سورج ایک دم نکلنے والا معاملہ الگ ہے لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پہلے آپ سنت پڑھیے اس کے بعد فرض نماز پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور غزوہ تبوک سے جب واپس ہو رہے تھے تو راستے میں پلاؤ ڈالا اور سو گئے تمام صحابہ کرام بھی سو گئے آپ بھی سو گئے جب سورج نکلا تب سب کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دور آگے گئے تو اذان دی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر دو رکعت سنت پڑھی گئی اس کے بعد آپ نے فرد پڑھائی تو اگر کسی کی نماز رہ جائے فرد جماعت کے ساتھ نہ پڑھا ہو تو مسجد میں آ کر کے فون جماعت نہ قائم کر دے وہ یا فون اقامت کرنا کہنا شروع نہ کر دے اس کو چاہیے کہ پہلے دو رکعت سنت پڑھے اس کے بعد پھر فرد پڑھے گے کیونکہ اس کا وقت پہلے ہے سنت کا وقت فجر کی نماز سے پہلے ہے جماعت سے پہلے ہے اس سے پہلے اس کا وقت ہے تو یہ اس پر جو ہے بھی خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بڑی اہم سنت ہے فجر کی دو رکاو سنت تو میرے بھائی جب جماعت قائم ہو اور کوئی بھی نماز ہو جماعت اگر قائم ہے تو آپ کو مسجد میں آنے کے بعد نماز میں شامل ہو جانا چاہیے بلکہ ضروری ہے الگ سے اگر آپ سنت پڑھیں گے تو اس صورت میں ہمارے صلی اللہ وسلم نے اس سے منع فرمایا دوسری بات یہ ہے جس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر آئے تو دو رکعت تحت المسجد پڑھنے کے بعد لیں کچھ لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں فجر کی نماز دو رکعت سنت پڑھ کر کے اگر آدمی گھر سے آتا ہے اور گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اس کے لیے اور اگر گھر سے پڑھ کر کے آتا فجر کی سنت انسان اور مسجد میں آتا ہے اور جماعت ابھی قائم نہیں ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے یہ تحت المسد ہے یہ مسجد کے آداب میں سے ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ سنت موقع تو ہے ہی ہے لیکن بہت سارے علماء اس کو واجب تک کہتے ہیں امام البائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے وجود کے قائم تھے کیونکہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ فلیرکا ہیں دو رکعت پڑھے وہ حکم ہے یہ اور حکم واجب کے لیے ہوتا ہے اس لیے انسان کیا کرے جب مسجد کے اندر آئے اور اگر وہ مطلب کھڑا ہی رہنا چاہتا ہے کم وقت باقی ہے کھڑا رہے دعا کرنا شروع کر دے دعا میں شروع ہو جائے جماعت شامل کھڑی ہو جائے جماعت میں شامل ہو جائے لیکن اگر وہ بیٹھنا چاہے تو ابھی وقت ہے اس کے پاس دو چار پانچ منٹ دس منٹ باقی ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے یہ تحت المسجد ہوگی اور جو گھر میں پڑھ کر کے آیا اس کی دو رکعت قدر کی سنت ہوگی اور سنتوں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے مسجد کے مقابلے میں مسجد میں کے مقابلے میں گھر میں انسان کو سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے آج ہمارے حالیہ کہ لوگ ساری سنتیں مسجد کے اندر پڑھ لیتے ہیں میرے بھائی میں نہیں کہتا غلط ہے لیکن یہ افضل نہیں ہے افضل یہ ہے بہتر یہ کہ انسان گھر کے اندر بھی سنت کا اہتمام کرے ہمارے بھی فرماتے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھروں میں انسان نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے تو یہ قبرستان میں نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اذان دینا تمام چیزیں بنا ہم اس کے لیے اس لیے گھروں کو انسان کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے گھروں کے اندر بھی انسان کو نماز سنت کا اہتمام کرنا چاہیے زیادہ ثواب اور زیادہ آدر صاحب کرام گھروں کے اندر سنت پڑھ کر کے آیا کرتے تھے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم خود ذرے مبارکہ کے اندر پڑھا کرتے تھے اس کے بعد مسجد کے اندر جا کر کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے تو گھر کے اندر سنت پڑھنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے اگر انسان گھر میں سنت نہیں پڑھا ہے مسجد میں آ گیا فجر کی نماز کے لیے تو اس کو دو ہی رکعت پڑھنا اس کے لیے کافی ہے یہ نہیں کہ دو رکعت تحت المسجد الگ سے پھر دو رکعت فجر کی سنت الگ سے نہیں یہ دو رکعت اس کے لیے تحت المسد بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ دو رکعت اس کے لیے فجر کی دو رکعت سنت بھی ہو جائے گی اس کو الگ سے پڑھنا کہ چار رکعت پڑھنا یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ فجر کے تعلق سے یہ مسئلہ تھا جس پر آپ لوگوں کو تنبیہ کی گئی اس پر انسان کو دھیان دینا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں اور اس طریقے سے تحت المسجد کے تعلق سے کہ جب مسجد کے اندر آئے دو رکعت پڑھے اس کے بعد انسان بیٹھے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ اگر ہو رہا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں میرے بھائی غلط ہے یہ جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہو گیا تو دو رکعت آپ پڑھیے اس کے بعد بیٹھیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرما دیے جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو فلاح جی ستہ ارکا رکاتے ہیں اور فلی ارکا رکاتے ہیں کہ وہ دو رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے وہ لے جدوسی ہما اور ان دونوں کو مختصر پڑھے یعنی بہت لمبی نہ پڑھے کیونکہ خطبہ بھی اس کے لیے سننا ضروری ہے تو وہ مختصر پڑھے ان کو تو اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو دو رکعت پڑھنے کی انسان کو اجازت اس سے زیادہ کی نہیں یہاں تین طرح کی باتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ کیا کرتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر دو رکعت پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے آپ سب سے پہلے دو رکعت پڑھیے دوسرا طریقہ لوگ یہ اپناتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں اور چار رکعت پڑھتے ہیں چار رکعت پڑھنا صحیح نہیں ہے یہ خطبے کے دوران صرف دو رکعت پڑھنے کی اجازت ہمارے نبی نے دیے چار رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے اگر آپ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں آپ کو اختیار چار پڑھیے چھ پڑھیے آٹھ پڑھیے دس پڑھیے بارہ پڑھیے سولہ پڑھیے اٹھارہ پڑھیے کوئی حرض کی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین رکعت نہیں ہے دو رکعت عید المسد پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد بیٹھیے اس کے بعد اب آپ چاہے قرآن کی کتابت کیجیے دروز شرط پڑھیے ذکر و اذکار کیجیے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیے یا تو سنتیں پڑھیے نوافل پڑھیے کوئی حرض کی بات نہیں اس کے لیے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے کوئی متعین نہیں ہے دو رکعت تو پڑھنا ضروری ہے سمجھ لیجیے لیکن اس کے علاوہ آپ کو اختیار ہے چاہے آپ چار پڑھیں چھ پڑھیں آٹھ پڑھیں لیکن جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد دو رکعت سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نبی نہیں کی ایک صاحب عنہ وہ تشریف لاتے آپ صلی اللہ وسلم خطبہ شارف فرما رہے تھے آؤ اور آ کر کے بیٹھ گئے ہمارے بی پوچھا کیا تم نے دو رکعت نماز پڑھی کہا کہ نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ دو رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھے ان کو حکم دیا باقاعدہ تو اس لیے دو رکعت پڑھنا خطبے کے دوران اتنا ہی صرف جائز ہے اسے زیادہ پڑھنا انسان کے لیے جائز نہیں چوتھی بات یہ میرے بھائیوں کہ خطبے کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی لوگ بات کرتے ہیں استخر اللہ علیہ اللہ نظانی گفتگو کرتے ہیں خطبے کے شروع میں یا اس طریقے سے اخیر میں درمیان میں گفتگو کرتے ہیں میرے بھائی گفتگو کرنے سے یہ لگ و کام ہے یہ جمعہ کا اجر انسان کو نہیں ملتا ہے اگر انسان خطبے کے دوران گفتگو کرتا ہے تو ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ابو داود کی حدیث حسن درجے کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے تین طرح کے لوگ آتے ہیں ایک آدمی دعا ہے جو جمعہ کے لیے حاضر تو ہوتا ہے لیکن لگو کا کام کرتا ہے تو اس کو جمعہ میں سے صرف لگو ملتا ہے بس کوئی اس کو اجر نہیں ملتا لگو کام کیا ہے گفتگو کرنا بات چیت کرنا یا اس طریقے سے پتھر وغیرہ سے کھیلنا خطبے کے دوران اگر کسی آدمی کو چھینک آ جائے اور وہ الحمد للہ کہہ لیتا ہے بغل والے کو جواب میں رحمت اللہ کہنا صحیح نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے کہنا یہ رحمک اللہ حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی بڑائی ہے سمجھ لیجیے اس کے لیے دعا ہے یہ لیکن پھر بھی خطبہ سننا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے رحمۃ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ چھینکنے والا الحمد للہ کہہ لیں وہ لیکن جو بغل والا ہے وہ یہ رحمۃ اللہ جواب میں نہیں کہے گا خاموشی اختیار کرے گا وہ اگر اس نے یہ کہا تو اس نے لوگوں کام کیا حتیٰ کہ دو آدمی اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو کوئی تیسرا آدمی ان کو منع بھی نہیں کر سکتا اگر منع کرے گا اس نے بھی لوگوں کا کام کیا حالانکہ منع کرنا یا کا کام ہے یہ معروف کا حکم دینا منکر سے روکنا ہے یہ لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے خطبے کے دوران اسے منع فرمایا ہے اس آپ بات میں آتی ہے کہ نیکی کام کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ جب چاہیں جب آپ جو چاہیں جو کر لیں آپ کے مزاج میں جو آگے نیکی ہے یہ ثواب کا کام ہے کیا حرج ہے ہم کر لیں گے کیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ نیکی ہے کسی کو منکر سے روکنا بھلائی کا حکم دینا بڑی عظیم نیکی ہے یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے یہ کن تم خیر امت تم بہترین امت ہو الناس لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو سے روکتے ہو لیکن پھر بھی اگر شروع ایک آدمی وہاں بات چیت کر رہا ہے نمازیوں میں سے مسلم میں سے کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا ہمارے بھی قیدی سے مسلم کے بات ہے اگر اس نے ایسا کیا فقط اس نے کام کیا وہ لگوں کا کام کیا اگر اس نے کسی کو کہا کہ بات مت کرو ہاں جو خطیب ہے خطبہ دینے والا وہ اس کو ٹوک سکتا ہے اس سے اس کو منع کر سکتا ہے لیکن نمازیوں میں سے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا حالانکہ ثواب کا کام ہے لیکن اس وقت منع کر دیا گیا ہے اسے نیکی کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں اس کے دوران انسان کو نیکی کرنا ہے اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو انسان نیکی نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نمازی تو پڑھتے ہیں شب برات میں فلانے میں ڈھکانے میں ارے بھائی نماز ہی پڑھتے کیا نبی نے اس کا حکم دیا کیا نبی نے پڑھا اس کو نیکی کرنا ہمیشہ نیکی کرنا کا ثواب نہیں ملتا انسان کو وہی چیز بدار بن جاتی ہے بدعت جو ہے نیکیوں کے اندر ہی ہوتی ہے خیر کے کاموں ہی میں ہوتی ہے دین کے اندر ہوتی ہے بدعت جو ہے دنیاوی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے بدعت فلم دیکھنا زناکاری کرنا شراب پینا اس کے اندر بدعت نہیں ہوتی ہے بدعت کا تعلق دین ہی سے ہوتا ہے اس لیے مانوی نے کہا کہ اس نے لوگوں کام کیا جس نے پتھر کو ادھر آگے پیچھے کیا اس نے بھی لوگوں کام کیا ہمانوی نے یہاں تک صاف فرمایا تو لوگوں کام یہ ہے کہ انسان بات چیت کر لے اور جو چیز منع انسان اس کا کہا کہ بہت سارے لوگ ابھی گرمی کا موسم آئے گا لوگ کیا کرتے خطبہ ہوتا رہتا ہے پانی کا بوٹل لینے جاتے ہیں پانی پیتے ہیں اس کو کھولتے ہیں ڈھکن بند کرتے ہیں لا کر کے پھیلکتے ہیں یہ بھی حرام ہے غلط ہے کرنا یہ ایسا کرنا چاہے تو نہیں لوگوں کا کام یہ اگر آدمی کرے گا تو اس کو جمعہ کا عجب نہیں ملے گا یہ لوگوں کا کام ہے یہ کہ خطبے کے دوران انسان پانی پیے خود بے دوران انسان مسواک کرے یہ بھی غلط ہے یہ خود بے دوران مسواک کرنا یا انسان موبائل لے کر کے چیٹنگ کرے کتنے لوگ ہیں موبائل میں دیکھتے ہیں موبائل لیے رہتے ہیں سامنے اور اس میں شیٹنگ کرتے رہتے دیکھتے رہتے غلط ہے ساری چیزیں چاہے آپ قرآن کی آیتیں کیوں نہ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ جو ہے کچھ بھی کر رہے ہوں دین کی بات ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں سن رہے ہو غلط ہے یہ طریقہ خود جمعہ سننا واجب ہے یہ واجب العین ہے ہر بندے پر واجب ہے خطبے کا جمعہ سننا جو مسجد کے اندر آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے ہر بندے کے اوپر واجب ہے لہٰذا ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں آپ تو جمعہ کے دن لوگ خود بات چیت کرتے رہتے ہیں اور جو ہے آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے شبا ہے کہ اس کو صرف وہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا اس کو حسظ منہا جمعہ میں سے صرف اس کو گفتگو ملے گا اور کچھ اس کو نہیں ملے گا یہ پہلے قسم کا آدمی ہو گیا اور دوسرے قسم کا آدمی وہ ہے جو آدمی حاضر ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دے اور چاہے تو اس کو نہ دے جو اس نے مانگا کوئی ضروری کہ ہر چیز انسان کو مل ہی جائے بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ دعا قبول نہیں کی جاتی ہے تو بھولتا کوئی رکاوٹ ہو کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہو جائز نہیں ہو اس کے لیے یا وہ غلط طریقہ اپنا رہا ہو وسیلہ لے رہا ہو یا غلط طریقہ اپنا رہا ہو حرام چیز کے لیے دعا کر رہا ہو یا اللہ کے علاوہ شور کو پکار رہا ہو یہ شرک ہو جائے گا ساری چیزیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو دے اس کو چاہے اس کو نہ دے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یہ دوسرے قسم کا تیسرے قسم کا آدمی وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ آتا ہے خاموش رہتا ہے اور کسی طرح کوئی لگو کام نہیں کرتا کسی مسلمان کی گردن کو نہیں پھلانگتا نہ کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے اور خود جمعہ سنتا ہے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ انصاف کے ساتھ خاموشی کے ساتھ تو مانوی فرماتے ہیں کہ اگلے جمعہ تک کے تمام گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے اور باقی مزید تین دن اور یعنی دس دنوں کا پھر ہمارے وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے من منجا بالحسنت فلو اصل صالحہ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا دیتا ہے یعنی ایک دن کا آپ اجر کریں گے آپ کو دس دن کا اجر ملے گا دس گنا تو دس گنا دس دن دس دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو آدمی ساری چیزیں کرتا ہے اس میں ضروری کہ انسان کسی مسلمان کی گردن کو نہ پھا دے کسی کو تکلیف نہ دے کسی کو ایزا نہ پہنچائے کتنے ہمارے بھائی لوگ ہیں جمعہ خطبہ ختم ہونے والا ہوتا تو مسجد کے اندر آتے جمعہ پڑھنے کے لیے آپ اگر جمعہ خطبہ شروع ہو گیا ہے آپ کا نام درج نہیں ہے جو رجسٹر ہے فرشتے بند کر دیتے ہیں آپ کا جمعہ تو ہو جائے گا لیکن اس وہ رجسٹر جس میں نمازیوں کا نام ہے اس میں آپ کا نام غائب رہے گا آپ ڈھونڈتے رہیں گے آپ کو نام نہیں ملے گا وہاں پر کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہمیشہ لیٹ آتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس میں ہمارے کچھ بھائی بھی ہیں خاص بھائی لوگ ہمارے جی ہاں بہت افسوس ہوتا ہے کہنا پڑتا مجھے کہ جب یہ ابھی خطبہ ختم ہونے والا اب پہنچ رہے ہیں لوگ جی ہاں خطبہ جمعہ سے پہلے آ جائیں آپ لوگ اگر آپ خطبے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں عظر کمانا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اصلاح چاہتے ہیں تو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آپ آئیں گے جمعہ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آنے سے جمعہ تو آپ کا ہو تو جائے گا لیکن اسی صورت میں آپ کو جو ہے کیا نام ہے نام آپ کا رجسٹر سے ختم نہیں لکھا جاتا رجسٹر کے اندر فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے خطیب کا خطبہ اتنی فضیلت ہے جمعہ کے خطبے کی تو یہ میرے بھائی جمعہ کے دوران گفتگو کرنا بات چیت کرنا یہ تمام چیزیں کیا ہیں شریعت کے اندر حرام ہیں بنا ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لغو کا کام ہے انسان کو صرف جو ہے لگو ملے گا اجر نہیں ملے گا جمعہ کا اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایسے ہی نماز کے اندر کبھی کبھی ہوتا ہے موبائل انسان کا بجنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ موبائل جو ہے بند نہیں کرتے ہیں وہ موبائل بند نہیں کرتے گھنٹی بجتی رہتی ہے میرے بھائی بھی غلط ہے یہ یہ خوشو اور خدو کے خلاف ہے یہ موبائل میں اگر گھنٹی بجنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو بند کر دیجئے بند کرنے سے آپ کی نماز پر کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ ہاتھ ڈال کر کے جیب کے اندر موبائل کا بٹن بند کر دیجیے پہلے تو انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ موبائل بند کر کے مسجد کے اندر آئے اور اگر موبائل لے کر کے آ گیا بھول گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ ڈال کر کے اس کو بند کر دے اس سے انسان کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر آپ موبائل نہیں بند کریں گے دوسروں کی نماز میں خلل ہوگا دوسروں کی نماز میں تشویش ہوگی اور اللہ ہدایت دے لوگوں کو کچھ لوگ تو ایسا ٹون رکھے ہوئے رہے رہتا اس کے اندر گانے رہتے ہیں اور اس طریقے سے پتہ نہیں کیسا کیسا ٹون لوگ لگا کر رکھے حالانکہ موبائل صرف تمبی مقصد ہے ایسی آپ آواز رکھیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آپ کو ٹیلی فون کر رہا بس کافی آپ کے لیے اس میں لوگ ایک سے ایک چیزیں رکھے رہتے حتیٰ کہ علماء نے فتوا دیا ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی اذان وغیرہ بھی رکھنا صحیح نہیں ہے اس میں کیا آپ قرآن کی آیتیں کسی کوئی تلاوت آپ کو بڑی اچھی لگ رہی کسی قاری صاحب کی آپ نے اسی کو رنگ ٹون رکھ لیا ہے یہ بھی کرنا صحیح نہیں ہے کوئی آدمی جو ہے آپ ہمام میں ہمام میں بجنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ فون کرنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں آپ نماز کے دوران ہیں یا اس طریقے سے اور کسی حالت میں آپ ہیں تو اس وقت قرآن کی آیتیں ہیں آپ اس کو بند کر دیتے ہیں اور پوری آیت نہیں ہوتی ہے اور آدھی میں آپ ختم کر دیتے ہیں اذان رہتی ہے پوری اذان نہیں ہوتی بیچ میں آپ بند کر دیتے ہیں لا الہ آپ نے بند کر دیا اس کو حالانکہ لا الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ مکمل اشد اللہ الہ آپ نے گویا کہ اس پر بند کر دیا کہ میں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ کہ اللہ اللہ کی کوئی معبود نہیں ہے معبود اللہ آپ نے کہا ہی نہیں اسی پر آپ نے بند کر دیا تو اس لیے میرے بھائی علماء نے اس کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ہوں دعائیں ہوں ان کو بھی انسان ریکٹور نہیں رہ سکتا ہے موبائل کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم بھی کہ آپ کو ٹیلی فون آ رہا ہے اب آپ اس کا جواب دے دیجئے بس یہی اس کا مقصد ہے جیسے آپ گھر کے اندر جو ہے لگاتے ہیں آپ الارم یا کیا نام ہے گھنٹی ہوتی ہے کوئی بجا دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ دروازے پر دستک دے رہا ہے یا تو انسان کنڈی کھڑکائے یا تو ہاتھ سے اس کو کٹ کرے یا تو جو ہے آج کل آئی ہوئی ہے انسان جو اس کو استعمال کرتا ہے کوئی حرض کی بات نہیں لیکن اس میں انسان گانا رکھ لے اس میں انسان ایسا ٹون رکھ لے جو حرام شریعت کے اندر میوزک ہو اس کے اندر یہ یہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے تو نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بجنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے موبائل کو بند کر دے دوسروں کی نماز کے اندر فل نہ ڈالے دوسروں کی نماز کے اندر تشویش نہ پیدا کرے اللہ فرماتا ماتا کا دفرال ہوں فی صلاد خاشعون وہ منون کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خوش خدو اپناتے ہیں اور یہاں نماز ہوتی رہتی گانا چلتا رہتا موبائل کے اندر کبھی کبھی ایسا تو پوری رکاوٹ گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہتی ہے سارے لوگوں کی توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے کسی کی توجہ نماز میں نہیں رہتی اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچیے کہ دوسروں کی نمازوں کو فاسد مت کیجیے دوسروں کی نمازوں میں خل مت ڈالیے آپ کا ہاتھ ڈالنے سے آپ یہ بڑی حرکت نہیں ہے یہ کہ آپ کی نماز ہو جائے گی حتیٰ کہ اگر ضروری کوئی چیز ہے تو انسان نماز کے اندر چل بھی سکتا ہے مثال کے جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور کسی آدمی کو ٹوٹ گیا وہ سب سے نکل گیا پیچھے والا آدمی اگلی سب کے اندر آ سکتا ہے حالانکہ وہ پہلی پہلی سب سب سب سے سے ایک چل کر کے کے آئے گا اندر اس کے لیے ضروری ہے کرنا سب کو پوری کرنا یا پہلی سب والے آپس میں مل جائیں یا تو پیچھے سے ایک آدمی آ کر کے سب کو پوری کر لے تو یہ بھی کرنا اس کے لیے کیونکہ اللہ کے سر کا جی سب جو سب کو پوری کرتا ہے اللہ البرامن اس کے ارادوں کو جائز ارادوں کو پوری کرتا ہے اور جو سب کو کاٹ دیتا ہے اللہ ابراہم اس کو بھی کاٹ دیتا ہے تو سب کو پوری کرنا بھی ضروری ہوتا ہی ہے یہ بھی جائز انسان کے لیے کہ اس کو پوری کرے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ ڈال دیں گے ہماری نمازی فاسد ہو جائے گی ہم نے اتنا زیادہ برا کام کر لیا اتنی بڑی حرکت کر لی یہ زیادہ حرکت نہیں ہے یہ یہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کی نمازوں میں خلل نہ پڑے لوگوں کی نمازوں پر اس کا جو ہے برا اثر نہ پڑے یہ چند مسائل تھے جن پر توجہ ہماری مقصود تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مسائل میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق رات فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی نافرمانیوں سے گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو بر فرمائے ہماری نمازوں کے اندر خوش و خدو پیدا کرے اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے شرک اور بدعت اور خرافات سے نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے آمین جواد بر جو